الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان اول الناس بھی یوم القیامة المتقون اینا کانو ومن کانو او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسول النبی الكریم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مصنف امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث شریف حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور نقل کی گئی وہاں سے پھر دوسرے محمد سنگھ نے اس کو نقل کیا ہے آج بعد نماز جمعہ تقریب نکاح کی ہے اور نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر آنے والے حضرات کو اور مہینے کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ تقوا کا سبق ہے اللہ کے ڈر کا سبق ہے اور تقوا کی لوگوں نے الگ الگ تعریفیں کی ہیں اللہ والوں نے اپنی اپنی سمجھ اپنے اپنے تجربے اور کتاب و سنت میں جو چیزیں ملی ان کو سامنے رکھ کر تقوا کی تعریفیں کی ہیں مثال کے طور پر تقوا کے نام ہے اللہ کا ڈر اللہ کے ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ آدمی کسی موسی جانور سے ڈرتا ہے بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو کہ جس اللہ نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے اس زندگی کے بارے میں سوال کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ پرانے کریم میں فرماتے ہیں افغان مت پھیلاؤ اٹکل پچو باتیں مت کرو دین کی تعلیمات بڑی پختہ ہیں اور ان تعلیمات پر آدمی کا عمل ہو تو اس کی زندگی سکھ چین کے ساتھ گزرتی ہے کہ افواہ نے کا تحقیق کے بغیر مت پھیلاؤ کون خبر لے کے آیا ہے پہلے تحقیق کرو بتب خبر آئی ہے صاحب کا انتقال ہو گیا اب یہاں دعائیں مفکرت کی ہو گئی اچھا ہے دعائیں مفکرت زندگی میں ہو تو کو کوئی برا تو نہیں ہوتی لیکن چند دنوں کے بعد وہ خود تشریف لائے جن کی دعائیں ہو گئی تھیں تو لوگ ان کو اچمے سے دیکھتے تھے بعد میں پتا چلا کہ وہ لوگ حیات ہیں کوئی معمولی آدمی نہیں تھے بڑے آدمی تھے تو میرے والد صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تو حیات بادل ممان کا بالکل نمونہ بنتے ہیں کیونکہ یہاں تو لوگوں نے آپ کی خبروں میں نور برسانے کی بات بھی کر دیے تھے اور آپ حیات ہیں فرمایا کہ اصل میں میں زخمی ہوا تھا مرا نہیں تھا یہ بات کیوں پھیلی تحقیق کے بغیر پھیلی اس لیے قرآن کریم کی تفسیر میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ کوئی بات پھیلانے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کرو دوسری بات جس بات کے پھیلانے سے قوم کے اندر لال اور پوری اور دہشت اور ہراس اور گھبراہٹ پھیلتی ہو ایسی باتیں مت پھیلا اس کی دلیل یہ ہے کہ یوں فرمایا کہ بیمار کو دیکھنے کے لیے اگر جاؤ تو وہاں اسے نا امید کرنے والی بات نہ کہو سرکار نے فرمایا کہ یوں کہو لاپاس ان شاء اللہ یہ بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور اس کے لیے دعا کرو حوصلہ شکن بات نہ کی جائے اس طرح سماج میں ایسی باتیں نہ پھیلائی جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا جذبہ مستقل ہو جائے اور ان میں خوف اور ہراس پھیل جائے پہلے نمبر قرآن کریم میں یہ فرمایا ہوا کبھی کوئی بات کہتا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں آپ نے یہ بات سنی تو پہلے لوگ کر رہے تھے یہ دلیل نہیں ہے لوگوں کا بات کرنا اس کی تاقی ہونی چاہیے تاقی کی جڑ تک جانا چاہیے اب بتا کیا اگلے چاند کے اندر دیکھو اللہ کی ہوا نظر آتا ہے تو آدمی غور کرے گا اور دماغی تخیل ایسا ہے کہ بہت غور کرے گا تو نظر آنا شروع ہو جائے گا ہم نے جو دین قبول کیا ہے ایسی کمزور چیزوں پہ نہیں کیا ہے ہم کو اللہ نے اتنا قوی دین دیا ہے اتنا مضبوط قرآن دیا ہے اتنی شاندار تعلیمات دی ہیں ہم الحمدللہ ان تمام چیزوں پر اعتماد رکھ کر پھر جو ہے ایمان لائے ہیں ایک انگریز مسلمان ہوئے تھے تو ایک جگہ مسجد میں وضو خانے میں وضو بنا رہے تھے نالی اتفاق سے گندی تھی ذرا نیل جمی ہوئی تھی تو موسم صاحب قریب سے گزر رہے تھے تو جو نو مسلم تھے انہوں نے کہا کہ اللہ ذرا نالیاں صاف رکھنے کا اہتمام رکھ دیے تھے تو موسم صاحب غصے میں آ چکے اور انہوں نے جو بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ شاء صاف ہو جائے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ تیرے اندر سے ابھی انگریزوں والی صفائی گئی نہیں ہے ان کے پڑوس میں ایک اور مسلمان جو ہے وہ وضو بنا رہے تھے انہوں نے وہ انگریز کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہا کہ بھائی یہ اتنا علم نہیں رکھتے آپ برا مت مان جانا آپ دل میں مت لانا یہ بات تو اس نے کہا کہ دل میں کہاں سے لاؤں گا اسلام کی طہارت اور نزافت کے سبق پڑھ کر تو میں مسلمان ہوا ہوں میں تو ان کی نزافت کے سبق پڑھتا رہا اس نے مجھے متاثر کیا اور میں ایمان لایا تو اس کی بات بیچارے کی کم ڈیلی کی ہے اس کی وجہ سے دل بڑا چھوڑ دوں دوسری بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تقوا میں آدمی کو کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر چیز کا حساب دینا ہے اس کا تھڑکا لگا ہوا ہو اس کا بھڑکا لگا ہوا ہو اس کا پھٹکا ہو اور اس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہو ایمان والا دم تک آرام سے چین سے پیر پیر رکھ کر اور ہاتھ پھیلا کے اور بے فکری کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہر اس کو فکر ہے فکر یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو ایمان پر جاؤں میری موت آئے تو میری زبان پر کلمہ ہو میری زندگی ایمان والی ہو لوگ مجھے اٹھائیں تو دیکھ کر تعریف کرے کہ ماشاء اللہ کیسا سنتوں والا چہرہ ہے کیسا شریعت کا پابند رہا ہے کیسا نمازوں کا پابند حدیث پاک میں فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث کہ سے جنازہ جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا لوگ تعریفیں کر رہے ہیں مرنا کی اور جس کی وفات ہوئی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا وجہ ایک جنازہ ایسا بھی دیکھا کہ لوگ صاحب میں جنازہ کو جو اندر لیٹا ہوا ہے پورا کہہ رہے ہیں سرکار نے فرمایا وجہ حضرت عمر رضی اللہ کو موجود تھے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے دونوں جنازوں پہ وجبت فرمایا کیوں فرمایا پہلا جس کی لوگ تعریفیں کر رہے تھے اور اس کی بلائیوں کا بھلا تذکرہ کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا کہ ہم تم اللہ فی فل تم زمین میں اے ایمان والو اللہ کے گواہ ہو جب تم ذکر خیر کر رہے ہو کسی کا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے زبان خلق کو نمکارے خدا سمجھے اور جس کے لیے بری باتیں کی جا رہی ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ زندگی میں اچھا نہ رہا ہوگا اس بنا پر اس کی تعریفیں نہیں کی جا رہی ہیں تو وجبت کے معنی اس کے لیے جہنم بازی ہو جائے ایمان والا فکر مند رہتا ہے بہت اچھا شہر کہا ہے مانوی شہر ہے اچھا پڑھنے کا مزاج نہیں ہمارا لیکن دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کیا اچھی بات کہی ہے اللہ والے نے فرماتے ہیں ایسے رہے یہاں یا کہ ویسے رہے ایسے رہے یہاں یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے اصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آخرت کے لائق بنائے کل بیڑا پار ہو جائے ہمارا وہاں سرخرو ہو جائے تو سمجھ لو کہ کامیاب ہو گیا دنیا میں سب نے اچھا کہا متقی بھی کہا پرہیزگار بھی کہا نیک بھی کہا اللہ کے دربار میں کیا بات کرتی ہے بہرحال ایمان والے کو فکر رکھنی ہے آخرت کی اور نام ہے فکر آخرت کا فرمایا بلا تک مارے سل کبھی آئے ان سما بل بسا ون سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا سنا ہے شاید ان لوگوں سے زیادہ سوال ہوگا جن کے چوبیس میں سے بارہ گھنٹے چلتے پھرتے کان کے اندر موبائل کے سوراخ میں سے وائر لے کر کان کے سوراخ میں ڈالے ہوئے ہیں نہ ہون سنتا ہے کسی کا نہ کسی کی پکار سنتا ہے نہ اذان سنتا ہے اندر کی دماغ گم میں ایسا لگا ہے آج کل کی موسیقی تو دماغ کو چکر میں ڈالنے والی ہے آدھا ایک کلو میٹر دور بج رہا ہوتا ہے اور ہمارا دماغ یہاں کھول رہا ہوتا ہے میرا تو وہاں جو بیٹھے ہیں لوگ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا لیکن آج ایسا نظام بن گیا ہے پوری چیزوں کو لوگ اچھا سمجھنے لگے برطانیہ میں میں نے دیکھا کہ پڑوس والے نے ذرا زور سے ٹیلی ویژن رکھا تھا تو دوسرے نے ٹیلی فون کر دیا پولیس میں کہ اس کی آواز سے مجھے تکلیف ہے حالانکہ بہت مدم آواز تھی پھر بھی اس نے فون کر دیا اور یہاں دماغ پہ ہتھوڑے والا جو ہے ڈرم بجاتے ہیں لیکن کان کے اوپر جو بھی ہمارے نہیں رہتی کتنے ہم کان پروف ہو گئے ہیں اور کیسے آواز ہو گئے ساؤنڈ کہ کوئی ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا ہم کو ایسا بنا دیا گیا ہے پرماتے کانوں کے بارے میں جو ہے کہ سنا کیا ہے اس سے اللہ کے دین کی بات سنی ہے موسیقی سنی ہے اور موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے قلب کے اندر ایمان کو مجمعین کر کے رکھ دیتی ہے اپنے ایمان کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور آگے فرمایا ان سم آنکھوں کے بارے میں آنکھیں ہر وقت ہلکے میں ڈھونڈتی ہیں اور چوبیس گھنٹہ دیکھتی ہی رہتی ہیں اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے یہ آنکھیں کیا دیکھ رہی تھی پوری زندگی ہم نے اتنا نور ادا کیا تھا تو اس کو کہاں استعمال کیا یہ نورانیت کو کہاں خرچ کیا یہ نور ہیں کیسے استعمال کیا اور فرماتے ہیں دل کہ اس کے اندر کیا خیالات اور کیا تصورات آتے رہے اور کیا باتیں آتی رہی اس کے بارے میں سوال ہوگا اور علماء فرماتے ہیں یہ تین بڑی چیزوں کا تذکرہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگا جو اہم ہیں ان کا ذکر کیا تو اس کے علاوہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں سوال ہونے والا ہے اور متقی کس اس کو کہتے ہیں جسے ہر وقت یہ خیال ہو کہ اگر میرا حساب آج ہو گیا پوچھ لیا گیا میرے پورے باڈی کے سسٹم کے بارے میں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کتنی غفلت کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں جبکہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس میں جو وقت ملا ہے ہمیں وہ بہت ہی چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا قدمت لغد بہرحال فرماتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر جو سب سے بڑا سبق دیا جا سکتا ہے اور پڑھایا جا سکتا ہے وہ ہے سبق تقوا کا وہ ہے سبق اللہ کے ڈر کا ذرا دیکھیے کہ یہ حقیق جو ہے نا وہ عجیب و غریب نقل کی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو ہو نوجوان صحابی ہیں لیکن یہ بڑے عاشق رسول بھی ہیں اور حلال اور حرام کے بارے میں بڑا زبردست علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم حلال اور حرام کے بارے میں حضرت معاذ ابن جبل ہیں ان سے پوچھو یہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ مسائل کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں بعض بعض صحابہ کرام کو بعض بعض چیزوں میں اور بعض بعض خصوصیات میں بڑا عجیب قسم کا ملکہ سردار کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالی نے دیا تھا ان میں سے ایک حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں حلال والحرام ہے فرماتے ہیں کہ یہ بڑے عاشق تھے راضی حدیث یہ ہیں یہ حدیث کیوں چلی اور کیوں فرمایا سرکار نے یہ کہ میرے قیامت کے نزد نزدیک تر اور قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے نکاح میں تقوا کو بڑھایا اور بتایا اور متقی بن کر زندگی گزارنے کی دعوت دی تو فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی چاہتا ہو کہ نبیوں کا قرب نصیب ہو جائے اور سرکار کے پہلو میں جگہ مل جائے تو فرمایا وہ متقی ہیں ایسا کانوں جہاں کہیں ہوں ومن کانو اور کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں نسلوں کے بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کو اسلام نے مٹا کے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایو من کم کری ہوں کسی کو شیخ کہا کسی کو پٹھان کہا کسی کو موغل کہا یہ پہچان کے لیے اس کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے تعارف میں آسانی ہوتی ہے بڑائیوں کے لیے نہیں ہے ایک بات یہی بات تو کہتے ہیں تم شیر بھی ہو اور ملزہ بھی ہو اور مغل بھی ہو اور پٹھان بھی ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اصل چیز جو پہچان بنتی ہے ہماری وہ تقوا ہے تقوا فرمایا کے نزدیک کوئی مکرم بنے گا اور اللہ کے نزدیک کسی کا اکرام ہوگا اور اللہ کے یہاں کوئی عزت والا ہوگا تو فرمایا تقوا کی بنیاد پر ہوگا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہو رات اور دن موقع تلاش کرتے ہیں سرکار کی کوئی مجلس نہیں چھوڑتے جہاں موقع ملا تشریف لے جاتے ہیں سرکار کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں سفر میں دیکھو تو معاذ ساتھ ہیں حضرت میں دیکھو تو حضرت معاذ ساتھ ہیں اور رات کو دیکھو تو سرکار کے ساتھ ہیں دن کو مجلس لگی ہے تو ساتھ ہیں جنگل میں ہے تو ساتھ ہیں مسجد میں ہے تو ساتھ ہیں اپنے بچوں کی محبت میں سے اور اپنی ازواج کی محبت میں سے ٹائم نکال کر آقا کی محبت کو زیادہ وقت دیتے ہیں ہر وقت سرکار کے پاس حاضر باش رہتے ہیں صاحب کرام عجیب لوگ رہے ہیں یہ حضرت حسان ابن سابق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک سو بیس سال کی عمر پائی ان کے ابا نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی ان کے دادا نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی یہ دور تک سلسلہ چلتا رہا حضرت حکیم ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سو بیس سال کی زندگی پائی ساٹھ سال کفر میں گزارے اور ساٹھ سال سرکار کے پاس ایمان لانے کے بعد باقی گزارے یہ حضرات عجیب عاشق تھے اب ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی یوم فرمایا معاذ تمہیں یمن کے ایک ڈویژن کا گورنر بنایا ہے میں نے تیاری کر لو دوسرا ہوتا تو یوں کہتا چلو خدمت کا سلا مل گیا اپنے کو چہر مل گئی اپنے کو عہدہ مل گیا اپنے کو اقتدار مل گیا کتنی خوشی کی بات ہے لیکن بجلی بن کر گری یہ خبر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ارے آپ کو چھوڑ کر جانا آپ کے دامن سے دور جانا آپ کے قدموں سے دور ہو جانا یہ میرے لیے سوکھا میں روح ہے میں نہیں جا سکتا سرکار مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے مجھے آپ کی غلامی چاہیے میں آپ کا خاتم بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں نہیں جانا چاہتا میں آپ سے دور ہونا پسند نہیں کرتا مجھے نہیں ہونا آپ سے دور سرکار لے لیجیے یہ گورنر نہیں چاہیے مجھے مجھے آپ سے دور جا کر کوئی عہدہ نہیں چاہیے کوئی اقتدار نہیں چاہیے میں اقتدار کا بھوکا نہیں ہوں آقا میں آپ کے دیدار کا مت والا ہوں آقا میں آپ کے دامن پر زندگی گزارنے کو اپنا شب کو سعادت سمجھتا ہوں سرکار نے فرمایا تیاری کر دور ہو جاؤں گا آقا دور ہو جاؤں گا لیکن اتباع کس کو کہتے ہیں اتباع کس کو کہتے ہیں ہم جو ہے اتباع میں اپنی چیزیں بھی ساتھ ساتھ لگا دیتے ہیں لیکن اتنا دل پہ پتھر رکھا سرکار سے دوری برداشت نہیں ہے ایمان لائق ہے چاہا تھا کہ زندگی دامن رسول پہ گزر جائے قدم ہائے رسول پر قربان ہو کر زندگی گزر جائے اب آتا نے حکم دے دیا کہ دور چلے جاؤ اور شاید میں کیا اچھی ترجمانی کی ہے عربی کا شعر ہے او میں سالم ہندو اور میرا محبوب چاہتا ہے کہ میں دور ہو جاؤں تو میں اپنی تمناؤں کو محبوب کے قدموں پر قربان کر دوں گا اگر دوری میں میرے نبی کا قرب اور دعائیں ملتی ہیں تو میں دور نہیں ہوں نبی کے دل سے قریب ہوں میں چلا جاؤں گا یہ شہر تو کسی اور موقع پر کہا گیا تھا لیکن حضرت معاذ تیاری کرنے کے لیے گئے ہیں گھر پر واپس تشریف لائے ہیں اور واپس تشریف لائے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں مسجد لمبی شریف کے اندر آ گئے ہیں سرکار حکم پر آگے بڑھنے کے لیے غلام تیار ہے سرکار نے فرمایا گھوڑے پر رہو مت سواری سے بڑی مبارک مہم پر جا رہے ہو نبی کے اشارے پر جا رہے ہو سرکار کے حکم پر قربان ہونے کو جا رہے ہو تمہیں اقتدار کی بھوک نہیں ہے تمہیں نبی کی اتباع چاہیے تم اتباع کر رہے ہو اور جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں حقیقت اللہ فرماتے ہیں اس نے ہماری مان لی رسول کی ماننے میں ہماری ماننا ہے رسول کی محبت میں ہماری محبت اور ہمارا عشق پوشیدہ مانیں گے ہم فرماتے ہیں گھوڑے پر سوار ہیں آقا پیدل چل رہے ہیں اور چلتے چلتے جملہ سرکار نے کہہ دیا ایسا جملہ کہا کہ غم میں ڈوب گئے لکھنا شروع کر دیا گھوڑے پر نے آقا نے کیا جملہ کہا ہے سرکار نے فرمایا معاذ ایک بات یاد رکھو اگر آئندہ سال تمہارا گے نا یمن سے تو تمہارا کزر اور تمہارا گزر مسجد نبی یعنی میری مسجد پر ہوگا یا میری قبر پر ہوگا شاید میں نہ رہوں آئندہ سال جب یہ کہا تو گھوڑے پر کی نکلی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو رو پڑے بے قرار ہو گئے نہیں میرے آتا میں ایسی دوری برداشت نہیں کر سکوں گا ایک تو دور بھیجتے ہیں پھر اوپر سے میرے زخم پر نمک پاشی فرماتے ہیں پھر یوں بھی فرماتے ہیں کہ اب تیری میری ملاقات بھی نہیں ہوگی کیوں بھیجتے ہیں آتا دور فرمایا تو نگاہوں سے دور ہو جائے گا تو جسم کے اعتبار سے دور ہو جائے گا لیکن تجھے ضابطہ دیتا ہوں تجھے قاعدہ سناتا ہوں تجھے پیاری بات بتاتا ہوں تیری طرح میرے ہجر میں تڑپنے والوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں وہ نسخہ کیا دیا سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے قیامت کے دن جو چاہتا ہو کہ اسے قرب نصیب ہو نزدیکی ملے تو نزدیکی ملنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ متقی ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو پرہیزگار ہو سامنے کی گھڑی وقت بتا رہی ہے اور دیر بجنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہونے والے بات کے نکاح کو مبارک فرمائے اور جمعہ کے دو گانے کے لیے ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ منظور و قبول فرمائے تقوا والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو گزارنے کی توفیق ادا فرمائے شاید کامیابی اور نجات کے لیے اس سے بہتر نسخہ اور کوئی نہیں ہو سکتا وہاں پہ تمام الحمد للہ کا رب العالمین